حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مومن خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھیں اس کے بعد وہ گھروں کو واپس جاتی تو انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا یعنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 669